ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے خبر لانے کے لیے وہ خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دیکھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی کیا صورتحال ہے جس وقت وہ واپس آیا تو گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں تھا ثابت نے کہا مجھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی ام المومنین کو مستثنہ کرنا معلوم نہیں کہا اس نے آ کر آپ کو ساری بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا ہمیں کچھ کرنا مطلوب ہے سو جس کے پاس سواری موجود ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے کچھ لوگ بالائی مدینے میں موجود اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کرنے لگے آپ نے فرمایا نہیں صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جن کی سواریاں یہی موجود ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب چل پڑے اور مشرقین سے پہلے بدر پہنچ گئے مشرقین بھی آ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب تک میں اس کے پیچھے نہ ہوں کسی چیز پر پیش قدمی نہ کرے مشرقین قریب آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے کہا یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے یا رسول اللہ جنت جس کا عرض آسمان اور زمین ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا واہ واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ واہ واہ کس وجہ سے کہا اس نے کہا اللہ کے رسول اس امید کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں آپ نے فرمایا بلا شبہ تم اہل جنت میں سے ہو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانی شروع کی پھر کہنے لگے اگر میں اپنی ان کھجوروں کو کھا لینے تک زندہ رہا تو پھر یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی یعنی جنت ملنے میں دیر ہو جائے گی پھر انہوں نے جو کھجوریں ان کے پاس تھی پھینکی اور لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو پندرہ